ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالا کرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزیہ دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے لوگوں تمہیں اور تمہاری اولاد کو روزی عطا کرنے والے اللہ ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ان کے ماں باپوں کے بھی زیادہ مہربان ہیں ایک طرف ماں باپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا مال اپنے بچوں کو بطور ورثے کے دو اور دوسری جانب فرماتے ہیں کہ انہیں مار نہ ڈالا کرو جاہلیت میں لوگ نہ تو لڑکیوں کو ورثہ دیتے تھے نہ ان کا زندہ رکھنا پسند کرتے تھے بلکہ دختر کشی یعنی بچیوں کو مار ڈالنا ان کی قوم کا ایک عام رواج تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ اس ناروا رواج کی تردید کرتے ہیں کہ یہ خیال کس قدر پوچھ ہے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے کسی کی روزی کسی کے ذمے نہیں سب کے روزی رساں تو اللہ ہی ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون میں اللہ نے فرمایا ولا تخت من املاق کہ فقیری اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولادوں کی جان نہ لیا کرو تمہیں اور انہیں روزیاں دینے والے ہم ہیں ان کا قتل جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے خطا کی دوسری قرآت خطا ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ ہی اکیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے میں نے کہا اس کے بعد کون سا فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے زنا کبیرہ گناہ ہے زنا کاری اور اس کے گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن میں اللہ اپنے بندوں کو روک رہے ہیں زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتلایا ہے وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت رسول اللہ سے چاہی لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جاؤ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کام یعنی زنا کاری کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو اس نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ کے رسول مجھے آپ پر اللہ تعالیٰ فدا فرمائے ہرگز نہیں رسول اللہ نے فرمایا پھر سوچ لو کہ کوئی کیسے پسند کرے گا رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تم پسند کرو گے اس نے اسی طرح انکار کیا رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے برا سمجھتے ہیں بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری پھوپھی سے ایسا کرے اس نے اسی سختی سے انکار کیا رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے نہ چاہے گا اچھا اپنی خالہ کے لیے اس نے کہا ہرگز نہیں فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ بخش دیجئے اس کے دل کو پاک کر دیجئے اسے عصمت والا بنائیے پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا یہ روایت مستد احمد کی ہے